مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل تھا دی اجازت یہ کہ حاضر ہو مدینے میں غلام دی اجازت یہ کہ حاضر ہو مدینے میں غلام مجھ پہ یہ رحمت پہ رحمت میں تو اس قابل تھا مجھ پہ یہ رحمت پہ رحمت میں تو اس قابل تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل نہ تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل نہ تھا زی عارت شنشر گیتا بات ہے کی زیارت شنشر گیتا بات ہے مجھ پہ یہ احسان ربی میں تو اس قابل تھا مجھ پہ یہ احسان ربی میں تو اس قابل تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل تھا گنبد خزرا کی جس دم کی زیارت ہے رے گنبدے خزورا کے جس دم کی زیارت ہے رے بس زباں پر فوراً آیا میں تو اس قابل تھا بس صبح آیا میں تو اس قابل نہ تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل نہ تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل نہ تھا حاضری جس دم ہوئی ہے روزہ اتحر حاضری جس دم ہوئی دے روزہ پاس با ادب میں نے کہا کہ میں تو اس قابل نہ تھا با ادب میں نے کہا کہ میں تو اس قابل نہ تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل نہ تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل نہ تھا حاضری اب ہو گئی سرکار کے دربار کی حاضری اب ہو گئی سرکار کے دربار کی ورنہ جو آمال بدلے میں تو اس قابل نہ تھا ورنہ جو آمال بدلے میں تو اس قابل نہ تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل نہ تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل نہ تھا آپ کے اپو کرم سے ہو گیا حاضر میں آپ کے اپو کرم سے ہو گیا حاضر میں گرچ میں قابل تھا گرچہ میں قابل نہ ہوں اور اب بھی میں قابل تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل نہ تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر مولا تو نے بس مجھ پر کرم فرما دیا شکر مولا تو نے بس مجھ پر کرم فرما دیا مجھ پہ یہ رحمت پہ رحمت میں تو اس قابل تھا مجھ پہ یہ رحمت پہ رحمت میں تو اس قابل نہ تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل نہ تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل نہ تھا ہے یہی بس التجا سب مومنوں کے واسطے ہے یہی بس التجا سب مومنوں کے واسطے حاضری ہے ایک کو وہ قابل نہ تھا حاضری ہر ایک کو ہو گرچہ وہ قابل نہ تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل نہ تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل نہ تھا حاضری تابا تو باقی ہمیں ہو پھر نصیب حاضری تابو ہمیں ہو پھر نصیب یہ دعا اب سار کی ہے گرچے اس قابل نہ تھا یہ دعا اب سار کی ہے گرچے اس قابل نہ تھا یہ دعا سار کی ہے قابل نہ تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل نہ تھا ہے مدینے میں بلایا میں تو اس قابل نہ تھا مجھ پہ یہ انعام رب کا میں تو اس قابل نہ تھا مجھ پہ یہ رحمت پہ رحمت میں تو اس قابل نہ تھا